مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدی مدینے والے پڑھیے مجھے درست پھر بلانا آ آ مجھے درج پھر بولو نا مدنی مدینے والے مشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا آ بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مدینے والے مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہی ہے مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں تم ہی ہو سلا سلنگ تم ہی ہو سلا بڑھانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں پلا گو آقا تیری سا سنگی پیلا گو تیری عجوبی پیلا گو مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے والی نسلے تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں کہ تم بنانا آقا انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے میرے شاہ شاہ تیرو کی مجھے مجھ تھمی بتے میرے شاہ ہوا وقت تیر فتح مجھے مجھ تھمی تھسر بتے میرے شاہ وقت رک سکتے مجھے مجھے تھمی تھسر بتے تیری دید کا پلانا آقا تیری دید کا کلانہ مدی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدانے تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدانے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 میری عید ہوگی تیری چپ چپیت ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا میرے خواب میں تو مانا مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ مدینے والے اور میرے شاہ وقت رخ سکے مجھے میٹھا میٹھا شربت میرے شاہ ہوا پہ رخ سکتے مجھے میٹھا میٹھا شربت میرے شاہ ہوا پہ رخ سکے مجھے میٹھا میٹھا شربت تیری دی دکھا پلانا تیری دی دکھا پلانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مل سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ والا مل سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ والا مل سنتوں کا جذبہ میرے بھائی چھوڑ مولا سپتا منڈانا منڈانہ سپیتا منڈانا مدنی مدینے والے من دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے پہ پھر بولانا آقا مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے میں مشکل دلانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچے مولا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ انہیں کہ تم بنانا تم بنانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے دچ پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا کبھی ہی پہ سونا ہے چٹا کا بچھونا کبھی ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے میں بھی دلانا مدنی مدینے والے یہ طبیب مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ تبھی مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے طبیب مر رہا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں چھپا ہے اے طبیب جلد آنا تبھی اب جلد آنا مدنی مدینے والے میں عشق کو مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے آقا یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں اے طبیب جلد آنا اتبھی طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے میں بھی دلانا مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر حشر بہ سر حشر بہ مدنی مدینے والے میں مشکل مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹے میرے سب عزیز چھوٹے یار بھی تو روٹے کہیں تم نہ روٹھ جانا کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی دلانا مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش آشتا رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں کاش آشتا رہے ہر گھڑی گرے سا تیرے غم میں کاش رہے ہر گھڑی گرفتار غم ہم مال سے بچانا ہمیں مال سے بچانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے اور دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے تیرا کام ہے لٹانا تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے بنے بنے تیرا ٹھکانا مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کی ہوگی تبھی میری عید ہوگی آقا تیری جب دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی تیری جب دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو بانا میرے خواب میں تو بانا مدنی مدینے والے بدمی دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے دشت پھر بلانا مدنی مدینے والے میں مشکل بھی پلانا مدنی مدینے والا